حماد بن زید نے ایوب سے روایت کی انہوں نے عمر بن دینار سے انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی مانند روایت کی حماد نے کہا پھر میں براہ راست عمر بن دینار سے ملا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی لیکن انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اڑتالیس